نکڑ والی بتی مشغول گلی میں نے لوگوں اور وقت دونوں کو یہ گزرتے دیکھا کچھ عرصے سے وقت کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں اتنی خوشی اتنی مشرت کچھ اداسی پھر بھی میں کچھ بھی بدلنا نہیں چاہوں گی مجھے ہر بات یاد ہے بچے میرے قریب کھیلے ہیں اور انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں میرے روشنی کی گرمائی میں دوست جو سالوں بعد ملے جو کبھی ایک دوسرے کو نہیں بھولے جب سرکس شہر میں آیا تھا تو جو کر بھونپو بجاتے تھے اور جگلر گرتے پڑتے تھے <laughs> پھر وہ نور میں جب رقص کر رہی تھی میرے لیے اپنے ساتھ کسی کو لائی وہ ناچ رہی تھی جب وہ گٹار بجا رہا تھا انہوں نے بوسا لیا اور ایک ساتھ ناچے ایک رات روشنی کے نیچے اس نے اسے خود سے نکاح کرنے کو کہا روئی اور پھر کہا ہاں اس رات کے بعد میں اکثر اس کے رقص کو نہ دیکھ پاتی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا وقت آ گیا ہے وقت ہو گیا ہے کہ مجھے بدلا جائے میں امید کرتی ہوں کہ یہ بات سچ نہ ہو کاش یہ سچ نہ ہو مجھے لگتا ہے کہ وقت ہو گیا ہے کہ اسے بدلا جائے مائی ڈیئر وہ اب گیس لیمپس لگا رہے ہیں ضرور کچھ تو ہوگا جو ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں پورے وقت وہ ہمارے ساتھ رہی ہے وہ اب ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے اب اس کا کیا ہوگا خیر مجھے پتا نہیں شاید وہ اسے پگھلانے کے لیے بھیج دے اور اسے کسی نئی اور چمکدار چیز میں بدل دے میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی دوسری چیز میں بدلی جائے میں چاہتی ہوں کہ وہ جیسی ہے ویسی ہی رہے اسے کسی اور چیز میں بدل دو گے تو وہ وہ نہیں رہے گی جو وہ تھی کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے مجھے دیکھنے دو میں کیا کر سکتا ہوں شاید انہیں یقین دلا سکوں میں کسی چیز کا وعدہ نہیں کرتا پر اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا شکریہ بہت بہت شکریہ وہ کوشش کریں گے کیا میں یہ امید کر سکتی ہوں اس نے کہا کہ وہ کوشش کرے گا کہ میں چلتی رہوں اوہ خدا اسے برکت دے اس آدمی اور عورت میں ایسا دل ہے جو چاند کی ہے شاید ابھی بھی میرے لیے موقع ہو مجھے اپنے دوستوں کو بتانا چاہیے اب تک انہیں یہاں آ جانا چاہیے تھا تمہارے خیال سے یہ اس سے بات کرنے کا معقول وقت ہے مجھے پتا نہیں میں نے سوچا تھا تمہیں پتا ہوگا تمہارے خیال سے مجھے کیسے پتا ہوگا تم نے کیسے کہہ دیا تم خود کو سمجھتے کیا ہو نہیں اب تم مجھے مت آزمانا میں تمہیں دکھا دوں گا تم مجھے مت للچانا تم چھوٹے سے بندو دار ٹکڑے دوستو اب یہ لڑائی جھگڑا بند کرو میرے پاس ایک خوشخبری ہے شاید ابھی بھی میں بچا لی جاؤں وہ ایک مرتبہ کوشش کریں گے امید ہے کیا تمہیں یقین ہو رہا ہے ابھی بھی موقع ہے ہماری دوست ہمارے ساتھ رہے گی ہماری دوست کہیں بھی نہیں جا رہی ہے ہمارے ساتھ رہے گی ہماری دوست کہیں نہیں جا رہی دیکھا میں نے کہا تھا نا سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا رکو ایک منٹ میں نے تمہیں یہ بتایا تھا ایک کہنے کی تمہاری ضرورت کیسے ہوئی کہ تم نے یہ بتایا تھا جب کہ تمہیں پتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ بتایا تھا دیکھو دوست تم جھوٹ بول رہے ہو کہ میں نے تمہیں بتایا ہے تم نے مجھے بتایا ہے میرے دوستو رک جاؤ یہ لڑائی کا وقت نہیں ہے تمہیں یہ بند کرنا چاہیے چپ ہو جاؤ کاؤنسلر کی بی بی آ رہی ہے میری پرانی دوست ہم نے کتنا کچھ دیکھا ہے تم کس کس دور سے گزر چکی ہو دن اور رات خوشی اور اداسی جنگ اور امن اور پھر بھی تم وہاں کھڑی رہی سب کچھ برداشت کرتے ہوئے پھر بھی ہماری راہیں روشن کرتے ہوئے اپنی نور کی گرمائی ہم سے بانٹتے ہوئے ہم تمہیں کیسے جانے دے سکتے ہیں تم ہمارے دل اور روح کا حصہ ہو میرے خیال سے میرے پاس ایک دکھ بھری خبر ہے میں انہیں مطمئن نہیں کر سکا کہ وہ اسے یہاں رہنے دیں انہوں نے کہا ہے کہ کل صبح اسے ہٹا دیا جائے آج کی رات اس کی آخری رات ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی نہ کوئی راستہ تو ہونا چاہیے میں نے سب تجبیجیں آزما لی مجھے افسوس ہے یہ بہت نا انصافی لگتی ہے مجھے امید تھی اب مجھے کوئی امید نہیں ہے ہمیں معاف کرنا ہم تمہیں رخصت ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے میں بھی نہیں دیکھنا چاہتی آخر وہ پل آ گیا میرے لیے یہ آخری وقت ہے تم کس وقت کی بات کر رہی ہو کوئی انت نہیں ہوتا اور کوئی افتدا نہیں ہوتی ہم ابدی ہیں میری پیاری دوست کیا احتیاط برتنا خوف زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے میری دوست کیونکہ تمہارے ساتھ میں ہوں اور یہ دو جوکر ہے ہمارے اسمارٹ دوست بے بھی جوکر ہیں صحیح کہا <laughs> سچ ہے ٹھیک ہے پھر تمہارے ساتھ ہے وہ اور میں اور بے شمار دوسرے لوگ جن کی زندگیوں کو تم نے متاثر کیا ہے تم اپنی لو میں روشن رہی ہو تمہیں وہ بھلا نہیں پائیں گے تم تابت زندہ رہو گی یہ سچ ہے پر یادیں ان کی یادوں کے بارے میں کیا وہ سب بند کر دی گئی ہیں کبھی نہ بھلائی جانے کے لیے میں سمجھتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں تمہیں ایک تحفہ دوں گی جب کاؤنسلر آخری بار تمہاری لو بجھائے گا میں آؤں گی اور تمہارے دل و دماغ کو اڑا لے جاؤں گی اس سے ہر یاد مٹا دوں گی تاکہ تمہیں اسے یاد کرنے کا درد اور دکھ محسوس نہ ہو کیا میری طرف سے تمہارے لیے ایک اچھا تحفہ ہوگا بے شک یہ ہوگا تم نے کتنا فراق دلی سے تحفہ دیا ہے اپنے دوستوں کو تم مجھے بھول گئی ہو تمہارا پرانا دوست چاند تم اور میں بے شمار لوگوں کے لیے دنیا بھر میں ایک ہی کام کرتے ہیں اندھیرے میں ان کی راہیں روشن کرنا تاکہ انہیں بھی علم ہو جائے کہ کوئی تو ہے جو انہیں اوپر سے دیکھ رہا ہے کبھی نہیں میرے دوست تم نے مجھے دکھایا کہ کیا بننا چاہیے میں اس ہر بات کی قدر کرتی ہوں جو تم نے میرے لیے کی ہے یہ اچھی بات ہے پر میرے پاس تمہارے لیے ایک خاص چونکانے والا تحفہ ہے میری طرف سے یہ تحفہ تمہارے ان دو دوستوں کے علاوہ ہے یہ بادل اور یہ تارے الو میری دوست تمہیں ہر روز دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے دوسروں کو روشنی دیتے ہوئے میرا تحفہ تمہارے لیے ہے یہ بارش تاکہ تم تر و تازہ محسوس کرو اور اپنے آسموں کو پہنچ سکو شکریہ میرے دوست یہ بہت خوبصورت ہے اور ساتھ ہی یہ دھنک بھی تمہارے لیے اوہ مجھے اسے آسمان میں دیکھنا کتنا پسند ہے مجھے مت بھول جاؤ میری دوست یہ ہے تمہارے لیے تاکہ تم کبھی بھی اس رات کو نہ بھول سکو یہ کیا ہے میں بیتاب ہو رہی ہوں اسے دیکھنے کے لیے یہ لو یہ رکھو تمہارے لیے ہے یہ سب تمہارے لیے ہے میری پیاری دوست کیا اس سب کے دوران تمہیں بھوک لگ رہی ہے میرے دوست میرے پیارے دوستوں میری محبت تم سب کے لیے ہے اس کے لیے شکریہ ہمیں شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں تمہیں ہمیں شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں تمہیں ہمیں شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں تمہیں ہمیں شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہم تم سے محبت کرتے ہیں تم ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہو گی جب میں خوش ہوں گا تو میں خاص تمہارے لیے ہی ٹمٹماؤں گا شب بخیر میرے دوستو سمے آ گیا ہے مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا معاف کیجیے ہم اس کی جیوتی بجھا رہے ہیں مس اسے بدل دیا جائے گا آج کی رات اس کی انتم رات ہے بہت افسوس کی بات ہے میری یہاں سے کتنی یادیں جڑی ہیں الوداع پرانے دوست ال... خدایا چھوٹے بچے تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں بھول جاؤں گی نہ جانے تمہارے بنا میری زندگی کیا ہوتی او شکریہ شکریہ سب کو شکریہ